والسلام والسلام على سيد والمرسلين بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الله الرحمن الصلاة عليك يا يا رسول وعلى آلك حبيب دعا پڑھ اللہم افتح علینا علینا حکمتک وانشر رحمتک یا فلاب فلاحت والاکرام والسلام نور اللہ پیارے اسلامی بھائیوں رب العالمین بخاری شریف سے درس جاری ہے کتاب الایمان ہم مکمل پڑھ چکے ہیں الحمد کتاب العلم سے سبق جاری ہے اور آج ہم نے پڑھنا ہے باب العلم قبل القول والعمل یعنی قول اور عمل سے پہلے علم کا حاصل ہونا ضروری ہے اگر علم ہوگا تو ہی ہمارا قول یا عمل درست ہو سکتا ہے اس عنوان پر اس ترجمت پر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی حدیث لے کر نہیں آئے بلکہ قرآن مجید کی آیات لائے ہیں اور دیگر آئمہ کی روایت کردہ احادیث سے انہوں نے استدلال فرمایا ہے تو علم کی فضیلت میں آیات اور احادیث اور آثار پیش فرماتے ہوئے ابتدا فرماتے ہیں لقول اللہ اللہ تعالی فعلم انہ لا الہ الا بالعلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بس جان لو کہ بے شک اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے علم کا ذکر فرمایا ابتدا علم سے فرمائی ٹھیک ہے یعنی یہ بتایا امام بخاری یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ پہلے اللہ تعالی کے واحد ہونے کا اللہ تعالی کے معبود برحق ہونے کا علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کا ہو اور اس کے بعد کیا فرمایا اس کے بعد کا وسطمنیت اور آپ اپنی امت کے مومنین اور مومنات کے لیے استغفار طلب کریں بالکل وضاحت اور سراحت ہے بڑی سادہ سی بات ہے کہ اس آیت مبارکہ میں پہلے علم کے حصول کا حکم دیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد مغفرت کے طلب کا حکم ہے پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت بیان فرمائی اس حدیث سے استدلال فرمایا کہ وان العلماء هم وراثه الانبیاء والرسل علم من اخذه اخذ بحظ وافر اور بے شک ان العلماء بے شک علماء هم وراثه الانبیاء یہی انبیاء کے وارثین ہیں والرسل علم انبیاء نے علم کی وراثت چھوڑی ہے من اخذہ جس نے علم اصل اخذا بحز وافرین اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا یہ مکمل حدیث میں آپ کو گزارش کر دیتا ہوں سیدنا ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور ابو داؤد شریف وغیرہ کی ہے یہ روایت یہ روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت نبی کریم سربرۃ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کی طلب کے لیے کسی راستے پر چلا تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں اور بے شک عالم کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں مغفرت طلب کرتی ہیں حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں بھی اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر اور پھر اخیر میں آپ نے فرمایا کہ بے شک علماء انبیاء کے وارثین ہیں اور بے شک انبیاء دینار کا وارث نہیں کیا کسی کو درہم کا وارث نہیں کیا مال و اسباب کا وارث نہیں کیا انہوں نے صرف علم کا وارث کیا ہے اور میں آپ کو عرض کروں کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل تشیع حضرات جو ہے وہ باغ فدق کے معاملے کو لے کر بہت زیادہ جو ہے وہ جھگڑا کرتے ہیں اور معاذ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین خصوصاً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر جو ہے وہ انگلی اٹھاتے ہیں تو میں بتانا یہ چاہوں گا یہاں پر کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ آئمہ شیعہ جو گزرے ہیں شیعوں کے بڑے بڑے امام جو گزرے ہیں اور ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے فقی ملا یادر الفقی اور جامع احادیث الشیعہ ان کتابوں میں بھی اسی روایت کو بیان کیا گیا ہے ٹھیک ہے نا اور میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیے اس بات سے شیوں پر یہ حجت بالکل قائم ہو جاتی ہے کہ وہ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں اور اس روایت کو بیان کر رہے ہیں کہ انبیاء کرام مال کا وارث نہیں کرتے علم کا وارث کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ باغ فدق جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ترکہ نہ تھا کہ اس میں وراثت جاری ٹھیک ہے جی اچھا جس جی، کے بعد پھر امام بخاری میں آگے بڑھتا ہوں اس حدیث سے استلال فرماتے ہیں اگلی روایت ہے ومن سلا کا طریقن یس لو علم بھی جو کسی ایسے راستے پر چلا جس راستے پر چلتے ہوئے وہ علم حاصل کر رہا ہے تو سہل اللہ لہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دے گا طریقن الل جنا جنت کا راستہ ٹھیک ہے جی یہ بھی گزشتہ روایت ہی کا حصہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو ڈیٹیل میں تفصیلی پوری مکمل روایت سنائی پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ذکر فرمایا یہ فرمان ذکر کیا وقال جل ذکر اللہ من علم کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے اور ہر شے سے پہلے علم حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ فرماتے ہیں یعنی باب کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں کہ باب علم کی فضیلت کا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آیت مبارکہ ذکر کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے انما یکش اللہ بے شک اللہ تعالی سے اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھنے والے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے من عبادی ہی اس کے بندوں میں سے العلماء علماء ہیں علم والے ہیں ٹھیک ہے جناب تو اس کی دو طرح کی تفسیر کی جاتی ہے اور ایک تو یہ کہ جی عالم کا یہ حق ہے عالم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی سلطنت اللہ تعالیٰ کی حیبت اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا سب سے زیادہ علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ رکھتا ہے تو اس لیے اس پر حق یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ خشیت رکھے زیادہ ڈرے اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ جی جس کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا علم ہو اسے معلوم ہو کہ آخرت ہے حشر ہے جنت دوزخ ہے جو جو شخص یہ سب جانتا ہو جو شخص ان سب چیزوں کا عالم ہو اس کے علم میں یہ ساری چیزیں ہوں تو یقیناً وہ نام کی مخالفت کرنے سے ڈرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے ڈرے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک کا وطالعہ اس سے ناراض ہو سکتا ہے اگر نافرمانی کی تو وہ عذاب کا شکار ہو سکتا ہے اور بمقابلہ اس کے جس کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا علم نہ ہو یا کہہ لیجیے کہ وہ اس پر ایمان نہ رکھتا ہو تو اس کا ڈر خوف مطلب اس میں ڈر اور خوف کہاں سے ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ڈرنے والوں میں سے رکھے اور ہمارے ڈر کو قبول بھی فرمائے گے اگلی آیت بیان فرماتے ہیں وما یا عقیل اور نہیں سمجھتے ہاں اسے یعنی قرآن پاک کی جو بیان کردہ مثالیں ہیں انہیں نہیں سمجھتے اللہ سوائے عالموں کے یعنی جو علم والے ہیں وہی قرآن پاک کی مثالوں کو سمجھتے ہیں قرآن پاک کی باتوں کو سمجھتے ہیں اللہ تعالی کی معرفت کو سمجھتے ہیں تو جناب صرف عالم ہی نفع اٹھا سکتا ہے قرآن سے کوئی جاہل نفع نہیں اٹھا سکتا ظاہر ہے جو قرآن پاک پڑھے گا نہیں جو قرآن پاک سمجھے گا نہیں وہ قرآن پاک سے نفع کیسے اٹھا پائے گا تو ثابت ہوا کہ قرآن پاک سے نفع اٹھانے کے لیے قرآن پاک کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے جی پھر آگے بیان کرتے ہیں وقول نسم ما قلع فی اصحاب سعیر یہ آیت جنہوں نے ذکر کی تھی نا پہلے کہ وما یا عقیل اس کی عقل نہیں رکھتے اور اس کو نہیں سمجھتے سوائے عالموں کے تو آگے صورت الملک کی آیت ہے دسویں امام بخاری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں نے کہا لو کنہ کاش لو کنہ نسواؤ کاش ہم سنتے بغور او ناقلو یا ہم سمجھ لیتے ما کنہ فی اصحاب سعیر تو ہم جہنمی نہ ہوتے اگر ہم قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو سمجھ لیتے سن لے تو ہم جہنم میں نہ ہوتے ٹھیک ہے جی آگے فرماتے ہیں قول یس طوی الزی نلمون اللہ عالم اللہ تعالیٰ اشاد فرماتا ہے کیا فرما دیجئے کہ کیا برابر ہیں وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے کل فرمائیے حل کیا یستوی الزین عالمون وہ برابر ہیں جو جانتے ہیں والذین لا يعلمون اور وہ جو نہیں جانتے وہ برابر ہیں ہرگز نہیں یقیناً ان دونوں میں بہت فرق ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے آگے فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بقول نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں یورید اللہ بھی خیرن خیر ہو فدین اللہ تبارک و جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے تو یہ روایت بھی آگے امام بخاری نے مکمل ذکر فرمائی ہے اور یہ حضرت سید معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور جناب یہ روایت ابھی آپ پڑھنے والے انشاءاللہ شاء آگے سبق میں آئے گی ہے تو اس پر ہم گفتگو بھی کریں گے انشاءاللہ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے یہ فرمایا اور یہ بھی دراصل حدیث ہی کا حصہ ہے ان نمل علم بالتعلم یہ عربی مقولہ بھی ہے اور سرکار کا فرمان بھی ہے کہ علم صرف سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے مطلب اگر کوئی یہ چاہے کہ جی میں مطلب یہ کہ گھر میں پڑھا رہا ہوں کوئی محنت نہ کروں کوئی کوشش نہ کروں اور مجھے بغیر کسب کے بغیر محنت کے علم حاصل ہو جائے تو ہرگز نہیں ایسے علم حاصل نہیں ہوتا عمومی طور پہ ایسے علم حاصل نہیں ہوتا علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور روایت اس طرح سے ہے تفصیلی مجمع الزوائد کی روایت ہے یہ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم انما العلم بالتعلم تعلم علم صرف سیکھنے سے ملے گا وہ ان الفق اور فق جو ملے گا وہ کا مقالہ علیہ السلام اور فق جو ملے گا وہ صرف سمجھنے سے ملے گا تفقع سے ملے گا اور آگے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ بھی خیر فقر ہو الدین اور اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے دین کا فق عطا فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یکشا یکش اللہ میں علماء اور اللہ تعالیٰ کے بندوں میں صرف علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں ٹھیک ہے جناب اور جناب یہ بڑی پیاری بات ہے کہ ابو ذر آگے بیان کرتے ہیں کہ وقال ابو ذر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا لو اللہ حاضی اگر تم تلوار رکھ دو اللہ حاضح اس پر وہ اشارہ علاقہ اور انہوں نے پھر اپنی گدی کی طرف اشارہ کیا یعنی میری گدی پر اگر تم میری تلوار رکھ دو گے ٹھیک ہے سما زننتو کل متن سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر مجھے یہ گمان ہو مجھے یہ گمان ہو کہ انی ان انفیزو کہ میں کہہ سکتا ہوں کلمتن وہ کلمہ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے میں نے سرکار سے سنا ہے قبل ان تجیز علیہ قبل ان تجیز علیہ قبل اس کے کہ تم مجھ پر تلوار کا وار کرو یعنی تم مجھ میری گردن پہ تم نے میری گدی پہ تم نے جو ہے وہ تلوار رکھی ہوئی ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ یہ تلوار چلنے سے پہلے پہلے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بتا سکتا ہوں تو فرماتے ہیں فض تم میں ضرور اس بات کو بتا دوں گا سبحان اللہ یعنی اس کیفیت کے اندر بھی میں علم کی بات کروں گا میں وہاں بھی سرکار کی بات کروں گا سرکار کا ذکر کروں گا اللہ اکبر کتنی تفسیرات ہو سکتی ہیں تو یہ روایت بھی یہ انہوں نے علم کی فضیلت کے طور پہ ظاہر یہ بات بیان کی یہاں پر تو یہ بھی ایک تفصیلی روایت کا حصہ ہے اور میں آپ کو سناتا ہوں دارمی شریف کی روایت ہے ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو سے متعلق روایت ہے یہ اور معاملہ کچھ یوں ہوا کہ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا وہ جمرہ وسطی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے سوالات پوچھ رہے تھے مختلف ایک شخص ان کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ کیا تم فتوا دینے سے باز نہیں آتے کیا تم مسئلہ بتانے سے باز نہیں آؤ گے تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا کہ کیا تم میرے محاسب ہو کیا تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم میری پوچھ گچھ کرو اور اپنی گدی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر تم اس پر تلوار رکھ دو اور پھر مجھے یہ گمان ہو کہ تمہارے گدی پر وار کرنے سے پہلے میں وہ بات کہہ سکتا ہوں جسے میں نے سرکار سے سنا ہے تو میں ضرور کہوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھیے آپ سبحان اللہ تھوڑا پس منظر سمجھنا بھی ضروری ہے کہ بات کیا تھی یہ کیوں کسی نے کہہ دیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر تو میرے پیارے سے آئے مسئلہ دراصل یہ ہوا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تعلق کچھ اختلاف رائے ہو گیا اس آیت کے مفہوم کے سمجھنے میں کچھ اختلاف ہو گیا حضرت امیر معاویہ کی رائے مختلف تھی اور حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ رائے مختلف تھی بہرحال اختلاف تھوڑا بڑا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اور حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ربضہ میں بھیج دیا گیا کچھ عرصے کے لیے اور انہیں منع کر دیا گیا کہ وہ اب جو ہے وہ لوگوں کو مسئلہ نہ بتائیں ٹھیک ہے جی تو جب ظاہر ہے اس پوزیشن کے اندر ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بالکل انکار کر دیا انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے بالکل مسئلہ بھی بتایا علم کی بات بھی کی تو پتہ یہ چلتا ہے اس روایت سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی سربراہ مملکت کوئی سربراہ کسی صحیح عالم کو کسی قابل عالم کو فتویٰ دینے سے اگر روک بھی دے تو اس پر اس سربراہ کی اطاعت واجب نہیں ہے بلکہ اس پر سرکار صلی اللہ اس فرمان کی اطاعت واجب ہے کہ سرکار نے فرمایا بلغنی ولو آیا میری طرف سے پہنچا دو اگر ایک ہی آیا تو اور علم کی جو ہے وہ تبلیغ کے حوالے سے علم کو آگے بڑھانے کے حوالے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جو ترغیبات ہیں اور جو جو آپ کے احکامات ہیں وہ ظاہر ہے اس پر اس کو عمل کرنا ہوگا ٹھیک ہے جی اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتا رہے گا اور برائی کو روکتا رہے گا خواہ اس راستے میں اس کے سامنے کتنی ہی مصیبتیں آ جائیں اور اس نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی میں سمجھ نہیں پایا اللہ اکبر السلات السلام علیکم رسول اللہ یہ آواز میں کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے آواز نہیں وہ میں سمجھ نہیں پایا حضرت آپ سمجھ رہے ہوں گے لیکن میں نہیں سمجھ پایا ایسا کیوں ہوا اچھا جی اچھا سوال کرنا ہے کسی کو بھائی تو ٹھیک ہے ہم سوال کے لیے ابھی بلا لیتے ہیں چلیں سوال جواب کے لیے شاید آپ کہنا چاہ رہے ہیں اچھا ٹیکس میں سوال ہے میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ٹیکس میں سوال کیا آیا ہے کیا آیا ہے جی ٹیکس میں سوال کیا آیا ہے میں دیکھ رہا ہوں دوبارہ ذرا پیسٹ کر دیجیے گا کیونکہ میرا خیال ہے اوپر چلا گیا ٹیکس میں سوال ٹیکس میں سوال مجھے نظر نہیں آیا اگر کسی بھائی کو نظر آیا ہو تو برائے کرم وہ لکھ دیں ٹھیک ہے اچھا کوئی سوال نہیں تھا نہیں وہ کسی ٹائم بھائی کو لگا کہ ہے تو انہوں نے مجھے نج بج بھی کیا کہتے ہیں وہ بہرحال تو ہم گفتگو کر رہے تھے <clears throat> اللہ کہ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عالم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کی دعوت عام کرتا رہے برائی سے روکتا رہے اور حضرت عثمان رضی اللہ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات ارض کروں جی سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیوں فرمایا بالکل ٹھیک ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی اپنی رائے تھی اور وہ مجتہد صحابی ہیں اور ان کا اشتہاد یہ تھا کہ جی حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ چونکہ صوفی اور صافی صحابی ہیں اور یہ مطلب تصوف کی طرف بڑے مائل تھے تو ان کے جوابات جو ہے نا ذرا تصوف کے ہوا کرتے تھے تو ان کی رائے یہ تھی کہ آپ جوابات نہ دیں کیونکہ ظاہر ہے ایک فقی عالم اور ایک فقی صحابی اور ایک مشتحد صحابی جو جواب دے گا حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ مجتحد صحابہ میں سے نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا تو مجتہد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے جوابات سے ظاہر ہے آپ کا بظاہر اختلاف ہوتا ہوگا تو اس بنیاد پر کسی قسم کے کوئی شاید ان کو ایسا لگتا ہو کہ فتنے کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے انہوں نے اپنے اجتہاد کے ذریعے آپ کو منع فرمایا اور ان کا منع فرمانا بھی ٹھیک تھا اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرکار کے پیارے صحابی ہیں اور ان کا نہ رکنا بھی ٹھیک تھا اور اس نہ رکنے نے بھی نہیں تو واقعی اگر کوئی سربراہ مملکت کسی غیر عالم کو روکتا ہے تو صحیح روکتا ہے ٹھیک ہے نا اور اگر کسی ایسے عالم کو روکتا ہے کہ جس کے جوابات دینے میں کوئی مسئلہ ہے تو بھی صحیح روکتا ہے لیکن اگر کوئی صحیح عالم ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سرکار کی مانے اور مسئلوں کا جواب دیتا رہے ٹھیک ہے جناب تو اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی اور ہمیں بہرحال حکم یہی ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے باہمی مشاجرات جو ہوئے جو باہمی چپکلشیں ہوئی آپ کی جو باہمی آپ کے نزا ہوئے جو آپ میں جھگڑا لفظ یوز نہیں کرنا چاہ رہا تو ان کو ہم ڈسکس کیے بغیر صرف ان میں سے جو ہمارے کام کی باتیں نکلتی ہیں وہ لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے جناب اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات اور بتا دیتا ہوں کہ وہ منع کیوں کیا چلے اس کا جواب تھوڑا اور کلیئر کر دیتا ہوں شاید مطمئن نہ ہو پائے ہو بہرحال تو اس کا جواب یہ بھی ہے کہ دیکھیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ تو بڑے مطلب رازدار صحابی تھے نا سرکار کے آپ نے سنا بھی ہوگا پڑھا بھی ہوگا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے فرمایا کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کے علم لیے ٹھیک ہے نا ایک تو علم میں نے لوگوں تک پہنچا دیا اور پھیلا دیا اور فرماتے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ کہ اگر میں دوسرا علم پھیلا دوں تو میرے میری گردن کاٹ دو تم میرے نرخرے کو کاٹ دو میرے حلقوم کو کاٹ دو تو شاید مسئلہ یہی ہوگا کہ حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دوسرا والا علم آگے پہنچا رہے ہوں گے تو اور ان کے خیال میں وہ پہنچانا ٹھیک ہوگا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کو پہنچانا مطلب ٹھیک نہیں ہوگا اس لیے انہوں نے منع فرمایا ہوگا تو اسی طرح کی یقیناً کوئی بات ہوگی اور جب حضرت میں میں نے آپ کو ایک بات رس کی نہیں علم غیب تو بتایا جا سکتا ہے لیکن وہ حکمت عملی والی بات ہے دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات رس کرتا ہوں میں نے آپ کو بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنائی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کے علم لیے ایک تو میں نے تمہیں بتا دیا دوسرا بتاؤں گا تو گردن کاٹ دو گے تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ بحرا نے بالکل ٹھیک کہا اور اس سے مراد ایسی احادیث تھیں کہ جن میں آنے والے فطروں کی خبر تھی اور ان کی خبر دینے میں کوئی مسلحت شرعی نہیں تھی مثلا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کی فطروں کا بل پر جنہیں نام لے لے کے بتا دیا ہوگا کہ بھائی یہ یہ صاحب آئیں گے اور یہ یہ حرکتیں کریں گے اور یہ ہونی ہے تو ظاہر ہے وہ بتانے سے کوئی فرق تو پڑنا نہیں تھا اور یہ بےچارے خود جان سے چلے جاتے شہید ہو جاتے ٹھیک ہے ہاں بالکل وہابی دیونیوں کی بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے خیر وہابی دیونیوں کی تو خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دی نا اور ان کی نشانیاں بھی بتا دی ہیں اور یہ بھی بتا دیا کہاں سے نکلیں گے اور کیا ان کی تفصیلات ہوں گی اشارے تو سارے دے دیے نا ٹھیک ہے جناب ہم آگے بڑھتے ہیں اور امید ہے کہ اتنی گفتگو کے بعد آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ علی خاص طور پہ بات جناب وقال ابن عباس حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کن ربانیین یہ حضرت ابن عباس کا قول نہیں ہے بلکہ یہ قول ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حکم دیتا ہے کونو ہو جاؤ ربانی رب والے اللہ والے ہو جاؤ اللہ کا آرڈر ہے بھائی اللہ والے ہو جاؤ ٹھیک ہے رب والے ہو جاؤ تو حضرت ابن عباس پر سے مراد کیا ہے حلما فقہ یعنی حلم والے اور فق والے اور ایک بخاری شریف کے نسخے میں یہاں حکما فقہ ہے یعنی حکمت والے اور فقی مطلب عالم ہو جاؤ ربانی اللہ والے ہونے کا مطلب کیا ہے حضرت ابن عباس صحابیہ رسول وہ فصیر قرآن بیان فرماتے ہیں کہ اللہ والے ہونے کا مطلب ہے عالم ہو جاؤ اللہ والے ہونے کا مطلب ہے سمجھدار ہو جاؤ اللہ والے ہونے کا مطلب ہے کہ حکیم ہو جاؤ ٹھیک ہے جناب تو بے شک وہی اللہ والا ہے کہ جو اللہ تعالی کے کہے پہ چلتا ہے اور اللہ تعالی کے منع کیے ہوئے سے رکتا ہے ٹھیک ہے جی اللہ اکبر ویقال الربانی الدی یورب بن ناصب سیغار العلم اور ربانی بیان کیا جاتا ہے کہ ربانی اسے کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو علم کی قبلہ کی باری ہی علم کی بڑی کتابوں سے پہلے علم کی چھوٹی کتابیں پڑھائیں اور ابانی اسے کہتے ہیں جو الزی یورب بن ناسا بسیغار العلمی قبلہ کی باری ہی ٹھیک ہے جو لوگوں کو علم کی بڑی کتابوں سے پہلے علم کی چھوٹی کتابیں پڑھائیں یعنی یہ وہ بزرگ ہوئے کہ جو تربیت فرمائیں باقاعدہ طریقہ کار اور حکمت عملی کے مطابق چلیں پہلے چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھائیں علم کی مختصر مختصر باتیں بتائیں پھر ڈیٹیلز میں جائیں پھر تفصیلات میں جائیں اور پھر آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ سارا علم اس تک پہنچانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے جی یہ بعض علماء کا قول نقل کیا امام بخاری نے ہم آگے بڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما نبی صلی اللہ علیہ باب ہے اس بارے میں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصیحت میں اور علم کے معاملے میں صحابہ کرام کی رعایت فرماتے تھے کئی لا انفرو تاکہ وہ اکتا نہ جائیں تاکہ وہ تھک نہ جائیں تاکہ وہ پرملال نہ ہو جائیں مطلب ان کی رعایت کرتے تھے ایسا نہیں تھا کہ وہ مطلب صرف علم علم علم کی ہی باتیں ہو رہی ہیں مطلب علم سرکار کی تو ہر بات ہی خیر علم والی ہے بے شک لیکن سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ نصیحت ہی ہر وقت تھی بلکہ بعض اوقات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تفنن بھی فرمایا کرتے تھے بعض اوقات دیگر امور سے متعلق گفتگو بھی ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے جو علم دیا کرتے تھے جو تعلیم دیا کرتے تھے وہ مسلسل نہیں تھی بلکہ وقفے وقفے کے ساتھ تھی اور اس کا بڑا سادہ سا اور بڑا پیارا سا مقصد تھا کہ کہیں صحابہ گھبرانا جائیں اکتا نہ جائیں تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے ہمیں بھی مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بس ڈنڈا لے کے اگر ہمارے کوئی ماتے ہے یا ہمیں کوئی مل گیا تو ہم اس کو بس سمجھانے بیٹھ جائیں اور آج ہی اس کو عالم بنا کے گھر بھیجنا ہے بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے ہر کام حکمت عملی اور طریقہ کار کے مطابق ہونا چاہیے ٹھیک ہے جناب تو اگر کوئی حسن اتفاق سے ماشاء اللہ کوئی ہمارے درس میں آ جائے یا ہمارے درجے میں آ جائے یا ہمارے روم میں آ جائے تو اب سب نے مل کے اس کو پکڑ کے مطلب یہ کہ اگر بال فرض کو عیسائی آ گیا ہے تو ہم تو چاہیں گے کہ وہ آج ہی مسلمان ہو جائے لیکن آج اس کو عالم مسلمان بنا کے بھیج دینا یہ مطلب عالم آہستہ آہستہ بنے گا نیک پرزگار آہستہ آہستہ ہوگا اس کو فوراً چاہیے لیکن ہمیں اس کی اکتاہٹ اور اس کے ملال کا بھی بڑا دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے جناب روایت سنیے حد محمد ابن یوسف اخبرنا اخبار علی عن ان نبی عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول قان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلما عيضا فی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ایام میں نصیحت کر کے ہماری حفاظت اور رعایت فرماتے تھے یہ تخونا ہماری حفاظت رعایت فرماتے تھے نصیحت کے معاملے میں السام مسیح علینا ہماری اکتاہٹ کو ناپسند کرنے کی وجہ سے ٹھیک ہے نا سامہ کا مطلب اکتاہٹ ملال کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں ٹھیک ہے جی تو اس حدیث کا بالکل واضح معنی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں صحابہ کو نصیحت فرماتے تھے ہر وقت نصیحت کی بات نہیں ہوتی رہتی تھی اور ظاہر ہے ایسا کرنے سے ملال اور ابتاہٹ کا شکار انسان ہو سکتا ہے اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو خاص طور پہ ہے نا کہ عزیز و تم کہ انہیں تمہارا مشقت میں پڑنا بہت گراں ہے ٹھیک ہے جی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مشقت سے حفاظت بہت فرمائیے ان کی رعایت بہت فرمائی ہے مسلمانوں پر شفقت بڑی فرمائیے اگر اس پر ہم گفتگو کرنا شروع کریں تو ایک ماشاء اللہ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں وقت بچاتے ہوئے حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو التياح سعید أنس عن النبي ابو الله عليه صلی اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک منٹ رکیے گا لائٹ بند ہو گئی اللہ اللہ بسم دراصل میں جب سے آپ کے ساتھ ہوں ہمارے یہاں لائٹ نہیں ہے تو وہ ٹارچ مجھ سے چھٹ گیا تھا معافی چاہوں گا سرکار فرماتے ہیں یس سرو والا تو سرو آسانیاں دو مشکلات نہ دو آسان کام بیان کرو مشکل حاقام بیان نہ کرو یعنی مشکلات پیدا نہ کرو مسلمانوں کے لیے وہ بشیرو اللہ اور بشارتیں دو نفرت نہ پھیلاؤ لوگوں کو متنفر نہ کرو یعنی ایسا نہ ہو کہ لوگ متنفر ہو جائیں ایسی باتیں نہ کرو قریب کرو دور نہ کرو ٹھیک ہے جناب تو جی بالکل جو حکام ہیں جو اہل سروت ہیں جو صاحب مطلب کیا کہنا چاہیے مملکت ہیں جو مملکت کے سربراہان ہیں اسی طرح جو علماء ہیں جن کے ہاتھ میں ذمہ داریاں ہیں اللہ کی طرف سے تو انہیں چاہیے کہ وہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں مشکلات پیدا نہ کریں ٹھیک ہے نا اگر پیٹرول سستا کیا جانا ممکن ہے تو بالکل مالدار بھی دیکھیں نا مالدار فیکٹری کا مالک ہے کسی کمپنی کا مالک ہے تو وہ اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے مشکلات پیدا نہ کریں اور اسی طرح اگر مثال دے رہا ہوں پیٹرول سستا کیا جانا اگر آسان ہے ممکن ہے تو ضرور کرنا چاہیے اس سے عوام کو فائدہ ہے تو بالکل سرکار کے فرمان کا یہی مطلب ہے کہ مسلمانوں کو آسانیاں دی جائیں مسلمانوں کو راحت دی جائے تسکین دی جائے بشارت دی جائے خوشخبریاں دی جائیں انہیں پریشان نہ کیا جائے اور ان کے نام پہ چند اکٹھا کر کے ٹھیک ہے نا اتنے کروڑ ڈالر فلانی جگہ سے مل گئے امریکہ نے اتنی امداد پاس کر دی جی جناب ماشاء اللہ جی خوشخبری آئی ہے کہ تین روپے سستا ہو گیا کل سے اچھا اچھا اصل میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈلوایا تھا تو اتنا ہی تھا اصل میں مجھے وہ یاد تھا ٹھیک ہے جی مبارک ہو جی تین روپے سستا ہو گیا حالانکہ یہ تقریباً سات روپے کی سمری گئی تھی مجھے جو یاد پڑتا ہے تو خیر انہوں نے آدھا سستا کر دیا اللہ اکبر دو بار پھر بھی یہ سستا کرنا بھی انہوں نے کوئی سستا نہیں کیا ایکچولی یہ بھی ابھی بھی مہنگا ہے اور آپ بھی اسے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جی اور آج میں خبر سن رہا تھا ہمیں ہمارے حالات حاضرہ سے بھی آشنائی رہنی چاہیے ایک وزیر وفاقی وزیر پانی و بجلی صاحب نے بیان دیا بڑی مسکراہٹ کے ساتھ کہ اکتیس دسمبر سن دو ہزار نو تک پاکستان سے لوڈ شیڈنگ ایسے غائب ہو جائے گی جیسے گدے کے سر پہ سینگ میں اپنے الفاظ میں ان کی بات کہہ رہا ہوں اور <laughs> جی ابھی ستاون روپے اور کچھ کا ہے تین روپے کم ہو جائیں گے تو کر لیجئے کتنا بنتا ہے ٹھیک ہے اور تھوڑی دیر بعد پھر ایک دوسرے سید خورشید احمد شاہ صاحب وفاقی وزیر ہیں بھی اور زرداری صاحب کے بڑے نزدیک ہیں انہوں نے کہا ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ فلانی دسمبر تک جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ عوام کو حقیقت بتانی چاہیے ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے ہم نے کچھ لگایا ہی نہیں ہے نیا جس سے ہماری لوڈ شیڈنگ ختم ہو تو بہرحال ہم کیا کریں کہاں جائیں کہاں سر ماریں ہم نے خود انہیں بڑا بنایا اپنا میرے گھر والے بھی ہنس رہے ہیں ان باتوں پر کہ درس میں کیا شروع ہو گیا لیکن بہرحال یہ بھی درس کا حصہ ہے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیں اپلیکیشن بھی کرنی ہے ان ساری باتوں کی جو ہم سیکھتے ہیں ٹھیک ہے طالب دیدار مصطفیٰ بھائی افرات زر کے اوپر کبھی میں بیان دوں گا انشاءاللہ مجھے نہیں معلوم آپ کہاں پر ہوتے ہیں تو اگر آپ کے چھیانوے کا بھی ہے تو بھی آپ کے یہاں شاید ہمارے یہاں سے سستا ہو کیونکہ افرات زر کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے آپ یو کے میں ہوتے ہیں ماشاء اللہ اللہ برکت دے تو ظاہر ہے ہمیں اس چیز کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ یہاں رہنے والا چار ہزار روپے مہینہ کما رہا ہے ٹھیک ہے جی اور پاکستانی کرنسی کے اعتبار سے وہاں رہنے والا کتنے ہزار روپے کما رہا ہے اور پھر اس مطلب کمائی سے وہ ایک وہاں والا چھیانوے روپے دے رہا ہے مطلب وہ آپ تو میرا خیال ایک پاؤنڈ بھی نہیں دے رہے نا اور یہاں والا وہ ستاون روپے دے رہا تو کتنا فرق آ گیا تو افراد زر کو بھی ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے تو کیا کہوں کبھی کہیں گے اس کے اوپر اور سنائیں گے آپ کو بہت ساری باتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی اچھا جی ہم آگے بڑھتے ہیں باب ہے اگلا من العلم ایام معلومہ باب ہے ان کے بارے میں کہ جنہوں نے اہل علم کے لیے معین در مقرر کی ہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ کنڈے والوں پر بھی آپریشن ہوا ہے یہ مصطفی بھائی میں سمجھا نہیں کون سے کنڈے والوں پر آپریشن ہوا ہے ہمارے ہاں تو کراچی میں ہر جگہ کنڈے لگے ہوئے بجلی کے کوئی آپریشن نہیں ہوا اور کیسے ہوگا نہیں نہیں بجلی کے کنڈے والوں کا کوئی آپریشن نہیں ہوا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے بجلی آتی نہیں ہے کنڈے والی بھی نہیں آتی بھائی <laughs> تو یہاں تو بڑے عجیب و غریب حالات ہیں تو خیر <clears throat> معین دنوں میں علم کے لیے مطلب یہ کہ مجلس مقرر کی جا سکتی ہے اور میں آپ کو روایت سناتا ہوں حد دسنا عثمان ابن ابی شہبہ قول حد دسنا جریر ان منصور ان ابی کانا عبداللہ یوزکر الناس فی کل خمیس یہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ہر جمعرات کے دن جو ہے وہ وہ فرمایا کرتے تھے وعظ الناس فی صفیق خمیز ان دعوت اسلامی بھی ماشاء اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی سنت پر عمل پیرا ہے اور جمعرات کے دن ہمارے یہاں پاکستان میں سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے تو جس میں آج آپ نے ماشاء اللہ امید یہ کہ شرکت فرمائی ہوگی ان ٹھیک ہے تو کانا عبداللہ یوزکر الناس فی کل خمیز ہر جمعرات کو بیانات کو جو ہے وہ اجتماع ہوتا تھا سنت تو بڑا بیان ہوتا تھا ان کا فقال الح رجل ٹھیک ہے تو ایک صاحب نے کہا یا ابا عبد الرحمان اے حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ہر روز نصیحت فرمایا کریں ہر روز سنت وبارہ اجتماع کیا کریں ٹھیک ہے آپ ہر روز ہم پر شفقت فرمایا کریں ہر روز سنتوں پر اجتماع کیا کریں تو قول انہوں نے فرمایا اما من ان امیل لکم فرماتے ہیں ٹھیک ہے مطلب چاہتا تو میں بھی یہی ہوں لیکن میرے بھائی مجھے جو چیز اس سے باز رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں تمہیں ملال اور اکتاہٹ میں اور گھبراہٹ میں مبتلا نہ کر دوں ٹھیک ہے نا وہ ان تخوا تخا اور میں تمہیں اسی طرح نصیحت دینا پسند کرتا ہوں اسی طرح تمہاری رعایت کرنا پسند کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تخول بہا جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت دینے میں ہماری اصلاح فرمانے میں ہماری رعایت فرماتے تھے مخافت سامت علینا ہماری اکتاہٹ اور ملال کے خیال سے تو جناب اجتماع ہفتے میں ایک دن بہت بہتر ہے اور یہ صحابہ کی سنت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے ٹھیک ہے جناب اللہ اکبر سبحان اللہ جی جناب اچھا جی ہم آگے چلیں گے اچھا اس چیز اس روایت سے ہمیں ایک چیز اور سمجھنے کو ملتی ہے مصطفی بھائی خاص طور پہ اور عام طور پہ تمام سائیں بھائی وہ یہ کہ جی کوئی خاص دن مقرر کرنا جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی اچھے کام کے لیے یا کسی جائز کام کے لیے کوئی خاص دن مقرر کیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نسلی عبادت کے لیے بھی اپنی سہولت سے آپ دن مقرر کر سکتے ہیں یہ تعین تعین عرفی کہلائے گی یہ تعین آپ کی تعین ذاتی کہلائے گی آپ اس کو شرعی طور پہ لازم نہیں ٹھہرا رہے ٹھیک ہے نا میں آپ کو ایک بڑی پیاری مثال دیتا ہوں اچھا سا لگتا ہے اور بڑا عجیب سا لگتا ہے جب بندہ اپنی بات کو بولے پیاری سی تو خیر <laughs> اسلام کی بات ہے اس لیے پیاری سی تو ہم لوگ جو ہے وہ نفلی صدقے کے لیے خیرات کے لیے اور جناب صدقات کے لیے اپنی سہولت سے سویم کا دن سویم کے لیے دوسرا یا تیسرا دن مقرر کرتے ہیں چالیسویں کا دن مقرر کرتے ہیں برسی کا تعین کرتے ہیں ایون ہم لوگ ولیمے کا دن مقرر کرتے ہیں اپنی سہولت کے لیے کرتے ہیں ظاہر شادی کا دن مقرر کرتے ہیں اپنی سہولت کے لیے کرتے ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا بلا لیا جی شادی ہوگی آ جائیں کب ہوگی نہیں پتا تو خیر تو یہ بالکل جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ تعین عرفی ہے تعین شرعی نہیں ہے حتیٰ کہ دیوبندی حضرات بھی وقت مقرر کرتے ہیں بھائی آپ پوچھیں گے کہاں پہ ہر ہر ہر شخص کرتا ہے ایون یہ کہ دینی کام میں کرتے ہیں مطلب آپ کہیں گے جی شادی اور ولیمہ یہ دینی کام میں تو سمجھتا ہوں یہ بھی دینی کام ہے لیکن بل پرس کوئی کہے جی دینی کام نہیں ہے تو یہ بتائیے نماز تو دینی کام ہے نا نماز دینی کام ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیے کون سا مسلک والا ہے کون سا بھابی ایسا ہے کہ جس کی مسجد کے اندر پانچ وقت کا نماز مقرر نہیں ہے ٹھیک ہے نا کون سا دیوبندی ایسا ہے جس کی مسجد کے اندر نماز کا وقت مقرر نہیں ہے ہر مسجد کے اندر آپ نے تعین کی ہوئی ہوتی ہے جمعے کا ٹائم ہوتا ہے بھائی آپ کے یہاں آپ کے یہاں ڈھائی بجے ہونا ہے تو ڈھائی بجے ہی ہونا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تعین کون سی ہے ظاہر ہی عرفی ہے تو ہم یہی تو آپ کو بتاتے ہیں کہ جب یہ جائز ہے تو آپ سوئم چالیسواں برسی اور دیگر جو گیارہویں شریف ہے بارہویں شریف ہے اس سے کیوں ناراض ہوتے ہیں آپ ٹھیک ہے جناب اللہ اکبر اچھا جی ہم آگے بڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں آگے ہم ضرور بڑھیں گے لیکن کل بڑھیں گے انشاءاللہ بڑی پیاری پیاری روایتیں اصل میں روایت بہت پیاری ہے جو آگے آ رہی ہے میں چاہوں گا کہ یہ کل کیونکہ اگر ابھی ہم نے اس کو شروع کیا تو پھر میرا خیال ہے دو اسی میں بچ جائیں گے پاکستانی کیونکہ پھر وہ میرا دل نہیں چاہے گا کہ اس کو ہم کہیں بیچ میں منقطع کریں تو کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم باب اللہ بھی خیر فقی و فدین کے اوپر گفتگو شروع کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ وقت باقی ہے اور انشاءاللہ آپ سوال جواب کا سلسلہ کرتے ہیں دعا فرمائیں اس دوران لائٹ آ جائے گا آپ لوگ دعا کریں السلام علیکم جو جو اسلام بھائی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ہینڈ ریز رکھیں باقی ہینڈ ڈاؤن کر دیجیے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت آج آپ تیس منٹ لیٹ تھے آج آپ دو بجے نہیں جائیں گے آج آپ ڈھائی بجے جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے حضرت تو ویسے آپ کے علاقے کے جو کے ای سی والے ہیں حضرت آپ ان سے تھوڑا رابطہ کریں کہ میں میرا بارہ بجے سے دو بجے تک درس ہوتا ہے آپ لوگ جو ہے نا لائٹ جو ہے نا وہ دو بجے کے بعد یا تو میرے گھر کی آپ وہ کر دیا کریں یا پھر جو ہے نا بارہ بجے سے پہلے کر دیا کریں کوئی ایسے علاقے میں کئی اے سی والوں سے کسی لائن میں والے سے کوئی ترقی ورکی بنا رہے ہیں ویسے حضرت کنڈے کنڈا سسٹم بھی ہے ہمارے یہاں کراچی میں جیسا کہ آپ کے علم ہے تو کچھ ایک آدھ کنڈا انڈا سسٹم کی کوئی سیٹنگ بن سکتی ہے اس میں حضرت یہ تو یہ تو علم دین کی جو ہے وہ میں نے میں نہیں تھا سنا ہے کہ ان کمپلینٹ جائز نہیں اچھا جائز نہیں ہے حضرت چلو ٹھیک ہے حضرت اچھا ویسے حضرت ایک ایک اور چیز بھی ہوتی ہے اپنا وہ ہوتا ہے اپنا کیا نام ہے جیسے ہمارے ایک رشتے دار ہیں انہوں نے جو ہے نا میٹر لگایا ہوا ہے اس طرح کا کہ تین جگہوں سے تین اس سے جو ہے نا ان کے پاس لائن آ رہی ہے اگر ایک جگہ کی لائٹ جاتی ہے وہ چینج اوور گھماتے ہیں دوسری جگہ کی لائٹ آ جاتی ہے وہاں سے لائٹ جاتی ہے تیسری چینج اوور گھماتے ہیں اور تیسری جگہ کی لائٹ آ جاتی ہے ان کے پاس تین علاقوں کی جو ہے وہ لائٹ آ رہی ہے لیکن وہ میٹر چلتا رہتا ہے ان کا ان کا جو الیکٹرک کا میٹر ہے وہ چلتا رہتا ہے لیکن ان کے ان کے گھر میں جو ہے کبھی وہ نہیں ہوتا اپنا اے سی بند نہیں ہوتا میں سوچ رہا ہوں میں بھی کوئی ایسا سسٹم اپنے گھر پہ لگوا لوں آپ بھی حضرت ذرا معلوم کریں کیا خرچہ آتا ہے لائن مین سے کہ اگر آپ کوئی ایسی سیٹنگ بنا لیں کہ تین علاقوں کی جو لائن ہے وہ آپ کے گھر میں آ رہی ہو اگر آپ کے علاقے کی چلی جائے تو دوسرے کے علاقے کی آ رہی ہو دوسرے کی چلی جائے تو تیسرے علاقے کی آ رہی ہو تاکہ آپ ڈسکنیکٹ نہ ہو اوپر کے کمائی کروا دیں گے آپ یار دیکھیں میرے بھائی میری بات سنیں اوپر کا جو کمائی کی آپ بات کر رہے ہیں نا میں نے ابھی اپنے گھر میں میٹر لگوایا ہے الیکٹرک کا ٹھیک ہے اس کے بھی مجھے پیسے بھرنے پڑے اوپر سے تیس ہزار روپے پانچ ہزار روپے صرف چالان فیس تھی اور پچیس ہزار روپے انہوں نے اوپر سے لیے ہیں صرف میٹر لگانے کے آپ کو معلوم ہے رشوت کا یہ ریشو ہے اس وقت پاکستان میں یہ ریشو ہے رشوت کا اس وقت پاکستان میں پانچ ہزار روپے کا صرف میٹر کی اوریجنل فیس ہے اور پچیس ہزار روپے اس بندے نے رشوت کے کھائے اور وہ بھی جناب اس نے ایک سال کے بعد لگا کر دیا ہے وہ بھی ایک سال کے بعد پچھلے سال میں نے پیمنٹ بھری تھی اور اب اس سال لگا ہے اور کیا کیا کیوں کیوں جو ہے وہ کیا ہے کہ کیوں نہ بتائیں جناب اپنے معاشرے کی بات یہاں نہ بتائیں گے تو کہاں بتائیں گے اپنے معاشرے کا بگاڑ یہاں سے کس کو نہیں پتا ہے جناب رشوت کہاں عام نہیں ہے پورے پوری دنیا میں رشوت عام ہے لیکن پاکستان میں تو کم سے کم نہیں ہونی چاہیے نا یہ اسلامی مملکت ہے یہ اسلامی مملکت ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہاں تو کم سے کم جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے نہیں ہونا چاہیے نا تو یہ تو اچھا میں اگر نہیں بھی بتاؤں گا تو کیا پتہ نہیں ہے آپ ایک لائسنس بھی رشوت کے بغیر نہیں بنا سکتے آپ اپنا گھر بھی رشوت کے بغیر نہیں بنا سکتے آپ اپنے گھر میں جو ہے وہ بجلی کی لائن بھی بغیر رشوت کے نہیں لے سکتے آپ اپنے گھر میں گیس کی لائن بھی جو ہے وہ رشوت کے بغیر نہیں لے سکتے آپ اپنے گھر میں کوئی بھی جائز کام بغیر رشوت کے نہیں کر سکتے میرے بھائی یہ ایک افسوسناک پہلو ہے ہمارے اس ملک کے قانون کا اس وقت تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ہی جو ہے حالت خراب ہے اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب دیکھیں ہمارا جو الیکٹرک کا بل آ رہا تھا وہ تقریباً تھرٹی تھاؤزینڈ روپیز آ رہا تھا تو اب جب ہم نے دوسرا میٹر لگایا ہے تو کٹ ڈاؤن ہوگا ففٹی پرسینٹ لے جائے گا یعنی کہ اگر تھرٹی تھاؤزینڈ آ رہا تھا تو ففٹین تھاؤزینڈ ہو جائے گا جب دو میٹر لگ جائیں گے دو میٹر میں ڈائیورٹ ہو جائے گی الیکٹرسٹی تو وہ کٹ ڈاؤن ہو کر دونوں میٹروں کے جو پیسے ہیں وہ آدھے ہو جائیں گے دونوں میٹروں کے ملا کے تقریباً وہ الیکٹرک کا بل جو تیس ہزار کا تھا وہ اب پندرہ ہزار کا ہو جائے گا یعنی دونوں بل ملا کے اور ابھی ایک بل میں چونکہ گورنمنٹ یعنی کی یہ حساب کتاب ہے اگر آپ اتنے یونٹ استعمال کریں گے تو آپ کے اوپر یہ ریٹ لگے گا اگر آپ کے پاس اتنے یونٹ استعمال کریں گے تو آپ کا یہ ریٹ لگے گا اگر آپ اس سے زیادہ یونٹ استعمال کریں گے تو آپ کا یہ ریٹ لگے گا تو اس لیے حسن رضا رشوت لینے اور دینے والا دونوں مجرم ہے ہاں جی حضرت اس کا بھی جواب دیجیے گا کہ اب جیسے میں نے میٹر لگوایا ہے میٹر لگوایا ہے دوسرا میٹر اس حوالے سے بتائیے کیا یہ میرا فیل جو ہے اب یہ جو فیل جو میں نے میٹر لگوایا ہے اپنے فائدے کے لیے لگوایا ہے یعنی کہ جائز کام کے لیے لگایا ہے تاکہ میرے پیسے جو ہے اتنے زیادہ لگ رہے ہیں ہم دو بھائی اوپر نیچے رہتے ہیں دونوں بھائیوں کا ایک ہی میٹر تھا جس میں جو ہے بہت زیادہ پیسوں کا بل آ رہا تھا اب ہم نے ایک جائز کام کرنے کے لیے یہ پیسے جو ہم نے مجبوراً دیے ہیں کہ اس کے بغیر وہ لگا نہیں رہے میٹر دوسرا میٹر کیا یہ کرنا جو ہے شرن جائز ہے یا ناجائز ہے حضرت چلے میں یہی سوال کر دیتا ہوں اور صرف میٹر اسی کے لیے میٹر نہیں ہے بلکہ ہم نے گیس کے بھی میٹر لگوائے ہیں ہم نے دو میٹر گیس کے بھی لگوائے ہیں دو میٹر ہم نے الیکٹرک کے بھی لگوائے ہیں یہاں تک کہ اگر ہمارا انٹرنیٹ ڈس اور جو ہمارا وہاں سے وائر آ رہا ہوتا ہے اس کو صحیح کروانے کے لیے ہم اس کو بھی پیسے دینے پڑتے ہیں اس حوالے سے بتائیے کہ یہ سب چیزیں شرن جائز ہیں نہیں ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جزاک اللہ بہت ساری باتیں ہوئی بہت ساری باتیں سنی بہت شکریہ آپ کا دراصل میں نے یہ کہا تھا کہ وہ آپ نے اتنے جلال کے اندر گفتگو فرمائی کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمد للہ ہماری لائٹ آ گئی اور ماشاء اللہ اب لائٹ آ رہی ہے اور اب میں نے جو کہا تھا نا کہ تھوڑی دیر رہ گئی تو وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمارا لیپ ٹاپ جو ہے وہ بالکل بند ہونے والا ہو جاتا ہے نا ایک گھنٹہ اور چند منٹ چلتا ہے سوا گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ اس سے زیادہ نہیں چل پاتا جی بہت شکریہ آپ کا سوال اچھا ہے اور اس پر کئی بار گفتگو ہو چکی ہے رشوت لینا تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے اور بے شک نبی رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الراشی والمرتشی ولمشی قلعہ دونوں جہنمی نمی ہیں اس میں بھی کوئی شبہ نہیں اور اصول ذہن میں رکھیے رشوت لینا کسی صورت میں کسی شکل میں کبھی بھی جائز نہیں ہے نہیں ہو سکتا البتہ علماء نے خاص کر سیدی اعلی حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ اگر اپنا کوئی جائز حق نکلوانا ہو اور وہ رشوت ادا کیے بغیر نہ نکلتا ہو تو انسان خود پر سے ظلم اور زیادتی کو رفع کرنے کے لیے اپنے جائز حق کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دے سکتا ہے فتح رضو شریف دسویں جلد پرانی والی ٹھیک ہے جناب بڑی سادہ سی بات ہے اور واقعی ہم بڑے پریشان لوگ ہیں پاکستانی قوم بڑی پریشان ہے کہ ہمارے ساتھ کیسے معاملات ہیں اور اس میں سر ہم خود بھی قصوروار ہیں دوسری بات کنڈے والی تھی آپ کی تو کنڈے کی تو باہر جات نہیں ہے لیکن آپ نے جو سوال کیا تھا کہ خاتون نے تین طرح کی مختلف جو ہے وہ مختلف جگہوں سے انہوں نے لائٹ لی دی اور میٹر ان کا جاری رہتا ہے اور ان کی پیمنٹ ہو جاتی ہے کہ اسی کو بالکل ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اس طرح کروا سکتی ہیں ٹھیک ہے ایک سوال اور میرے پاس آیا ہے میں مائک چھوڑنے سے پہلے جواب دینا چاہوں گا کیا کوئی عورت اپنے ساس اور سسر کے ساتھ عمرے پر جا سکتی ہے اس عورت کے کا ہسبینڈ اس کے ساتھ نہ تو کیا اپنی ساس اور سسر کے ساتھ جی دیکھیں سسر جو ہے وہ محرم ہے اس پر ہم بات کر چکے ہیں جب کوڑے کا مسئلہ آیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا تھا اس کا کہ سسر جو ہے وہ محرم ہے اپنی بہو کا اور اسی طرح ساس اپنے کا کی محرم ہے تو داماد اپنی ساتھ کے ساتھ جا سکتا ہے اور بہو اپنے سسر کے ساتھ جا سکتی ہے جبکہ کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ تو جو اسلامی بھائی سوالات کرنا چاہیں وہ ہینڈ ریز فرمائیں اور بڑی عجیب بات ہے کہ مجھے آج ہمارے غم مرشد بھائی کا وہ نک نظر نہیں آ رہا ہے جب انہوں نے گفتگو کی تھی تب بھی نک میری نظروں میں نہیں تھا میں بالکل مطلب میرے لیے انویزیبل ہیں یہ اور میں خوش آمدید کہتا ہوں تموجن بھائی کو ماشاء اللہ سمن اس کا مطلب کیا ہے سمن سمن کا مطلب کیا ہے سمن کا مطلب تو پیسہ ہے ٹھیک ہے سمن کا مطلب میں آپ کو دیکھ کر ارض کرتا ہوں ان ٹھیک ہے تو جو اسلام بھائی سوال کرنا چاہیں وہ تشریف لائیں اور سوالات کا سلسلہ آگے بڑھائیں ابھی تک کوئی ہینڈ مجھے ریز ہوا ہوا نہیں دکھائی دے رہا حق حق ہے ایزی بھائی آ گئے ماشاء اور اور اسلام بھائی بھی تشریف لائیں خاص طور پہ گل افشانیہ فرمانے والے رضوان بھائی جنہوں نے ادھم مچائی ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے تک ٹیکس میں یہ تشریف لائے بڑے اچھے اچھے مشورے دیے انہوں نے موم بتی کے مشورے یو ایس اے میں انہوں نے بیٹھ کر دیے ماشاء اللہ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اور مصطفی بھائی ماشاء اللہ انہوں نے بھی آج ماشاء اللہ کافی ادھم مچائی ہے الحمد للہ تو یہ سائیں بھائی تشریف لائے حصہ لیں گفتگو میں اور <laughs> مجھے حیرت ہو رہی ہے تیس ہزار روپے بھی کسی کا بل آتا ہے کراچی میں گھر کا مطلب غریب آدمی کہاں جائے خیر اپنی رائے کا اظہار بھی کریں سوال جواب کا سلسلہ بھی آگے بڑھائیں جزاک اللہ حق بھائی کے لیے مائک فری ہے آئیے جی السلام علیکم و رحمت اللہ حضرت میں لائن میں لگا ہوں حق بھائی کہاں سے آ گئے حق بھائی کا نمبر تو تیسرا ہے میں لائن میں لگا ہوں بلکہ دوسرا نمبر ہے حق بھائی کا تو حضرت وہ دو فلور ہیں دو فلور کا بل آتا ہے دو فیملیز ہیں اوپر نیچے کا جو بل ہے وہ پندرہ پندرہ ہزار روپے آتا ہے وہ ایک میٹر کی وجہ سے اب وہ جو بل ہے وہ سات سات ہزار روپے کا ہو جائے گا دو میٹر لگ گئے نا اب سات سات ہزار روپے ہو جائیں گے اور آپ تو آپ تو تیس ہزار روپے کی بات کر رہے ہیں حضرت دو دو لاکھ روپے کے بل آتے ہیں لوگوں کے گھروں کے گھروں کے دو دو لاکھ روپے کے بل آتے ہیں مہینے کے خیر یہ تو ایک لمبی بحث ہے اور اصل میں وہ یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا بڑا مکان ہوتا ہے نا جیسے ہمارا سکس ہنڈریڈ یارڈ کا مکان ہے تو جیسے بہت سے لوگوں کے تھاؤزینڈ یارڈس کے ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کے ٹو تھاؤزینڈ یارڈس کے ہوتے ہیں اس کے حساب سے جو گھر کی جو پیمائش ہوتی ہے نا اس کے حساب سے بھی بل آتے ہیں ایک تو ریٹ ریٹ لگتا ہے ایک الگ ہوتا ہے گھر کی جو گھر کا جو سائز ہوتا ہے اس کے حساب سے بھی ریٹ الگ ہوتا ہے تو یہ بھی اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کی جس پر جو ہے نا وہ ریٹ جو ہے نا وہ متعین کیا جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اسی لیے جناب ہم بڑے گھر میں نہیں جا رہے کہ چھوٹے گھر میں ہی رہو ورنہ جو ہے نا وہ پھر اچھا یار مجھے میرے پاس بہت سے لوگوں کا ٹیکس آ رہا ہے بہت سے لوگوں کا ٹیکس نہیں آ رہا مجھے روم میں دوبارہ آنا ہوگا ورنہ پھر یہی مسئلہ میرے ساتھ چلتا رہے گا اور پھر مفتی صاحب کو میرا نک بھی نظر نہیں آئے گا اس لیے مجھے روم میں دوبارہ آنا ہوگا اچھا تو مفتی صاحب میں نے ایک سوال جو آپ سے کیا تھا اللہ بھلا کرے آپ کا کہ اپنا جائز کام نکلوانے کے لیے جو ہے وہ ہمیں رشوت دینی پڑتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب ایک جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا اعلی حضرت نے جو فتویٰ دیا ہے کہ اگر آپ اپنا جائز کام جو ہے اس کے نکلوانے کے لیے رشوت جو ہے وہ مجبوراً جو ہے وہ دے سکتے ہیں تو کیا اسی طرح سے جو ٹیکس کے معاملات ہیں جیسے مثال کے طور پر گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے جیسے میں آپ کو ایک مختصراً ایک بات بتاتا ہوں ہمارے ہاں جیسے ایک جو پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے کہ اگر آپ سو روپے کا سو روپے کی چیز سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سے آپ پندرہ روپے جو ہے گورنمنٹ کو ٹیکس دیں گے اچھا اب ایک شخص جو ہے جو اپنا کاروبار کر رہا ہے یا اپنا بزنس کر رہا ہے وہ سو روپے کی چیز بیچتا ہے اور اس کو جو ہے وہ دس روپے بچتے ہیں سو روپے کی چیز بیچتا ہے اس کو دس روپے بچتے ہیں تو گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ تمہیں پندرہ روپے مجھے دینے ہیں اور باقی جو کماؤ وہ تمہارا ہے اور جبکہ اس شخص کو بچتے ہی صرف دس روپے ہیں یا بارہ روپے ہیں تو وہ گورنمنٹ کو پندرہ روپے ٹیکس کیسے دے اب کیا اس کا اس کو گورنمنٹ کو یہ پندرہ روپے ٹیکس دینا کیا لازمی ہے اور کیا وہ اس کے لیے کیا وہ جھوٹ بول سکتا ہے یعنی گورنمنٹ اس کو کہتی ہے تمہیں پندرہ روپے لازمی جی ایس ٹی دینی ہی دینی ہے اور یا بیس پرسینٹ یا اکیس پرسینٹ تمہیں یہ ٹیکس دینا ہی دینا ہے اچھا بہت سے ٹیکس حضرت ایسے ہیں جو بلوں میں لگ کر آتے ہیں جیسے الیکٹریسٹی کا بل ہوتا ہے اس میں ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے وہ تو آپ کو بھرنا ہی ہوتا ہے گیس کا بل ہوتا ہے اس میں ٹیکس لگا ہوتا ہے وہ آپ کو بھرنا ہی ہوتا ہے اسی طرح اور بہت سارے پراپرٹی ٹیکس آتا ہے اس میں جی ایس ٹی لگاتا ہے وہ آپ کو بھرنا ہی ہوتا ہے بہت سارے ایسے ٹیکسیز ہوتے ہیں جو آپ کو بھرنا ہی بھرنا ہے اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے لیکن ایک ہوتا ہے جنرل جنرل سیلس ٹیکس جو آپ کو جی ایس ٹی کہلاتا ہے اب اس میں گورنمنٹ یہ کہتی ہے اگر آپ ایک سو روپے کی چیز بیچو گے تو اس کو پندرہ آپ نے بھرنے اب وہ شخص کماتا ہی دس بارہ روپے ہے تو کیا وہ شخص اس چیز کے لیے کہ وہ گورنمنٹ کے ظلم سے بچنے کے لیے یا زیادتی سے بچنے کے لیے کیا وہ یہ بات کہہ سکتا ہے گورنمنٹ سے کہ بھائی میں پچیس روپے روز سیل کرتا ہوں یا تیس روپے کی روز سیل کرتا ہوں تاکہ وہ اگر گورنمنٹ اس سے جو ہے وہ پانچ روپے اس میں سے جو ہے تیس روپے میں سے پانچ روپے وہ ٹیکس لے بھی لے تو اس کے لیے جو ہے وہ کوئی بھاری نہ پڑے تاکہ وہ کچھ پیسے گورنمنٹ کو بھی دے سکے اور کچھ کچھ پیسے بچا کر اپنے گھر والوں کے لیے بھی اپنا بھی اپنا بھی خرچہ چلا سکے تو اس کے حوالے سے بتائیے کیا یہ کام اس کے لیے شرن جائز ہے اور اگر جائز نہیں ہے تو وہ کس طرح کس طرح دے گورنمنٹ کو یہ پندرہ روپے سو میں سے کس طرح سے دے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ٹیکس ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے انکم ٹیکس انکم ٹیکس میں یہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک لاکھ روپے کمایا ہے مہینے کا تو آپ کو پینتیس ہزار روپے گورنمنٹ کو دینے پڑیں گے مختلف ریشو ہوتے ہیں کسی کو بیس ہزار دینے ہوتے ہیں کسی کو تیس ہزار دینے ہوتے ہیں کسی کو پینتیس ہزار دینے ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں کیا شرن اتنے زیادہ ٹیکسوں کا جو نفاذ ہے مسلمانوں پر ایک اسلامی جمہوری ہے جو پاکستان ہو یا کوئی سے بھی اسلامی مملکت ہو اس کے لیے اتنا ٹیکسوں کا جو وہ ہے بوجھ وہ اپنے عوام پہ ڈالنا صحیح ہے اور کیا ان کے لیے اس کو بھرنا کیا ہمارے لیے واجب ہے لازمی ہے فرض ہے اور اگر ہم نہیں بھرتے تو کیا گناگار ہوں گے اور اس کے لیے اگر ہم غلط بیان نہیں کرتے تو کیا ہم گناہ ہوں گے اس کی ذرا تفصیل اشاع سمائے جزاک اللہ السلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جزاک اللہ بہت اچھا اور بڑا تفصیلی سوال ہے آپ کا اور میں یہ میں نے لکھا کہ ٹیکس میں آج بڑا آپ پہ اٹیک ہو رہا ہے سارے آپ کے دوستوں کی جانب سے تو خیر یہ ایک اچھا رجحان ہے ہمارے یہاں کہ ماشاء اللہ آپ کے مقابلین بھی پیدا ہوئے ماشاء اللہ خوش رہیے آپ سب اچھا مجھے آپ کا نہ تو نیک نظر آ رہا ہے اور نہ ہی آپ اگر کوئی ٹیکس بھی لکھ رہے ہوں تو شاید مجھے نہیں پتا آپ کا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا مجھے آپ بالکل پوشیدہ ہوئے ہیں مجھ سے میں اس کا تفصیلی جواب آپ کو دینا چاہوں گا انشاءاللہ لیکن ابھی مجھے پانچ منٹ کے لیے کم از کم اوے ہونا ہے ٹھیک ہے ریلوگ ہو رہے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ وہ ریلوگ ہو جائیں تب تک تو میں ارض یہ کر رہا ہوں کہ مجھے پانچ چھ منٹ کے لیے اوے ہونا ہے کیونکہ بڑا امپورٹنٹ فون کال آنی ہے مجھے ابھی آئی تھی ان کے سوال کے دوران تو میں نے ان سے دو تین منٹ کا وقت لیا ہے میں نے کہا میں روم میں بتا دوں ٹھیک ہے تو میرا بھی کام کر دیں حضرت بالکل آپ کا کام بھی کر دیں گے میں سمن کا معنی بھی دیکھوں گا انشاءاللہ لیکن فون وہ اللہ کرے پانچ منٹ پورا ہو جائے ایک سوال میرے پاس آیا ہوا اس کا جواب دیتا ہوں کیا کوئی عورت اپنے شوہر کے پرس میں سے بغیر پوچھے پیسے نکال سکتی ہے یا نہیں نکال سکتی بالکل جناب نکال سکتی ہے جبکہ اس کے وہ اپنی حیثیت سے زیادہ نہ لے اس کی جو بالکل خالی نہ کر دے اور اپنی ضرورت کے لیے بالکل نکال سکتی ہے شوہر کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں عورت کی تو بالکل نکال سکتی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی کتنی نکال سکتی ہے اور کتنی نہیں میں بتاؤں گا انشاءاللہ شاء آپ کو اب آپ لوگ گفتگو جاری رکھیں میں چند منٹ کے لیے اویئر ہوں السلام علیکم